قبروں پر چراغ جلانا اس بارے میں مولانا احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں شمع روشن کرنا قبر کی تعظیم کے لیے جائز ہے تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ یہ کس بزرگ کی قبر ہے اور وہ اس سے تبرک حاصل کریں سبحان اللہ فتح رضویہ جن نمبر چار صفحہ ایک سو چوالیس اسی طرح مفتی احمد یار گجراتی لکھتے ہیں اگر کسی ولی کی قبر ہو تو ان کی روح کی تعظیم کرنے اور لوگوں کو بتلانے کے لیے یہ ولی کی قبر ہے تاکہ لوگ اس سے برکت حاصل کریں چراغ جلانا جائز ہے جا الحق صفحہ نمبر تین سو جواب اس کے برخلاف احادیث کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر چراغ جلانے کو میں نے فرمایا ہے بلکہ چراغ جلانے والے پر لعنت آئی ہے حدیث میں ارشاد نبوی ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسروج نشکار صفحہ نمبر اکہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو قبروں پر جاتی ہیں اور ان لوگوں پر جو قبروں کو سجدگاہ بناتے ہیں اور ان پر جو چراغ جلاتے ہیں برقار شرح مشکات محم اللہ قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن اتخاذ سراج المال لأنه لا نفع لأحد في السراج ولأنها من آثار جهنم وأما للإحتراج عن تعظيم القبور عن اتخاذ القبور مساجد برقات جن نمبر ایک صفحہ چار سو ستر قبر پر چراغ جلانے کی ممانعت یا تو اس لیے کہ اس میں مال کو بے فائدہ ضائع کرنا ہے کیونکہ اس کا کسی کو نفع نہیں اس لیے کہ آگ تو جہنم کے آثار میں سے ہے یا یہ کہ قبروں کی تعظیم سے بچانے کے لیے ہے جیسا کہ قبروں کو سب جگہ پہنانے کی ممانعت بھی اسی بنا پر ہے فتح و بلازیہ میں ہے قبرستان میں چراغ لے جانا بدعد ہے اس کی کوئی اصل نہیں در مختار میں ہے وہ نظر و نیاز جو عوام کی طرف سے قبروں پر چراغ جلائی جاتی ہے خواہ وہ نقدی کی صورت میں ہو یا تیز کی وہ بالاجماع باطل اور حرام ہیں در مختار جد نمبر دو صفحہ ایک سو انتالیس فتح و عالمگیری میں ہے و اقاد النار القبور فمن رسوم جاہلیہ فتح و عالمگیری جد نمبر ایک صفحہ ایک سو اٹھتر کہ یعنی قبروں پر روشنی کرنا جاہلیت کی رسموں سے ہے روح المعانی میں ہے قبروں پر سے چراغوں اور شموں کو ہٹانا ضروری ہے ایسی کوئی نظر جائز ہی نہیں روح المعانی جن نمبر پندرہ صفحہ دو سو انیس